حسن بن مسلم نے تاؤ سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نما نے انہیں خبر دی کہا میں نے قینٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تراشے جبکہ آپ مروہ پر سعی سے فارغ ہوئے یا یہ کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے بال قینٹی سے تراشے جا رہے تھے اور آپ مروہ پر تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار بائیس